ایک تمہید کی ضرورت ہے اور کچھ دوستوں نے یہ بات بتائی کہ زیادہ وقت کا مسئلہ ہے یہ آئندہ ہفتے سے کیا جائے کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے اپنے کاموں کی مصروفیت ہے تو ان شاء اللہ آئندہ ہفتے سے کریں گے آج تو بس یہی ایک آدھ گھنٹہ جو بھی ملے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے در حقیقت جو جواب دیا ہے وہ اس سوال کا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے پھر بعد کے زمانے تک یہ سارے علوم اور خاص طور پہ یہ جو علم آپ کہتے ہیں جس پہ لکھنا ہے آپ نے اس کی تدوین نہیں ہوئی تو اب آپ اس کی تدوین کیوں کرنا چاہتے ہیں اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا عقلاً اور نقلاً جواب دے رہے تھے اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو دین کو نازک فرمایا اور دنیا میں بھیجا تو اصل چیز جو ہدایت کا مرکز اور منبع بنی وہ قرآن کریم تھا اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے دین حاصل کرتے تھے بڑی سیدھی سادی بات تھی اور وہ یہ کہ قرآن پڑھتے تھے اللہ کی کتاب پڑھتے تھے اس سے ان کے مسائل حل ہوتے تھے اور جو مزید انہیں چاہیے ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دریافت کر لیتے تھے اور بہت کم ایسے ہوا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا جواب نہ ملے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جواب دیں کو کافی تھے اور کچھ جو ایسے مسائل پیش بھی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا اور اس کی وجہ سے پھر جب وہی نازل ہو گئی تو آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ جواب ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب جو تھا صحابہ کرام رسی اللہ کو بتا دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اسی لیے اس معاملے میں صحابہ کرام رسی اللہ عنہ کی انہوں نے تعریف کی اور انہوں نے کہا دیکھو کیسے اللہ کے اچھے بندے تھے کہ کل تیرہ سوالات ایسے تھے جن کے جوابات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑا اور اللہ بڑی نازل کی اور ان تیرہ سوالات کا جواب مل گیا ہوتا کبھی کبھی یوں بھی ہے یہ ایک ضمنی بات ہے جو آپ سے عرض کر رہا ہوں اصل بات پہ پھر ساتھ ہی آ جائیں گے کہ بسا کا دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا کرم اتنی مہربانی کا معاملہ کرتی ہے کہ جس چیز کو کوئی آدمی زحمت سمجھ رہا ہوتا ہے اور تکلیف دہ ہوتی ہے خدا کی رحمت اس چیز کو بھی اچھائی کے خاتے میں ڈال دیتی ہے اور لوگوں کی برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دیتی یہ عام لوگوں کے متعلق بات ہے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ جب ہم غور کریں تو آپ کے سامنے سوال پیش کیا گیا اور مختلف سوالات تھے تو آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں اب اس کے نتیجے میں وہی کچھ دن نہیں آئی جب وہی نہیں آئی تو وہ پوری سوسائٹی میں پورے معاشرے میں اضطراب پھیل گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیوں نہیں آ رہے یہودیوں نے پوچھا تھا انہوں نے کہا پاک کون تھے یہ روح کیا چیز ہے یہ دلکر بادشاہ جو تھا یہ کیا ہے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا تھا اب اتنے بڑے بڑے سوالات تھے کہ جن کا تعلق تاریخ سے بنتا تھا جن کا تعلق تشریح سے نہیں تھا اب دلکر نین کون تھا اصحاب کون تھے یہ دونوں سوالات ایسے ہیں جن کے شریعت سے کیا تعلق بنتا ہے فرض کر لو ایک آدمی کو کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ زل کرن کا اب تک لوگ تحقیق کر رہے ہیں اب تک تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ سد سکندری کیا تھی زل کر نے جو بنائی تھی دیوار وہ کیا تھی کہاں تھی کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا تو اس کی شریعت میں کون سی کمی آئی کوئی بخشش میں کمی آ جائے جنت کے کسی درجے میں کچھ بھی ان چیزوں کا تعلق تاریخ سے تھا اور اس کا جواب بھی تعریف سے ہی تھا اور وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کے متعلق وہی نازل فرمائی اور کے متعلق جو وہی آئی تو یہ وہی ایک مدت کے بعد آئی کچھ دن گزرے چالیس گزرے سترہ گزرے پندرہ گزرے مختلف روایات کے مطابق جتنے بھی دن گزرے ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ نے انشاءاللہ اللہ نہیں کہا تھا اس وجہ سے یہ چیز ہوگی اب یہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام تر عظمتوں کے اور رفعتوں کے اعتراف کے ساتھ ایک ہو گئی اللہ کی رحمت نے کیا کیا یہ ہے خدا کی رحمت کہ جب انسان کے ساتھ مل جائے تو اس کی لفزش کو بھی خدا کی رحمت کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے عام انسانوں کے لیے غلط چیز کو بھی خدا صحیح طرف لے جاتا ہے ہوا یہ اس میں حکمت کیا تھی مسلحت کیا تھی کیوں وہی روک دی گئی اتنے بڑے بڑے سوالات تھے کہ اصحاب کاف کون کون تھے تھے اگر وہی نہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس تو بتا نہیں سکتے تھے کوئی تاریخ تو پڑھی ہوئی نہیں تھی کوئی اس سے پہلے تاریخ تھی بھی نہیں <coughs> ان سوالات نے معاشرے میں یہ فضا پیدا کر دی کہ گویا آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ سچا اور جھوٹا ہونے کی دار و مدار یہی جوابات ہے جوابات آ نہیں رہے پندرہ دن سترہ دن بعض روایات کے مطابق زیادہ دن گزر گئے صحابہ کرام رسی اللہ کو اطمینان تھا کہ جواب آئے گا لیکن اضطراب تھا بے چینی تھی یہودی تھے انہوں نے کہا نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ نبی ہوں تو جواب دے نا یہ تو نبوت ہی نہیں ہے اب سارا معاذ اللہ سما معاذ اللہ جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے یہ تھا کہ سارے پول کا بھرم اب کھل جائے گا یہ جو ڈرامہ اتنے عرصے سے آئی سب ختم ہو جائے گا پورا معاشرہ متوجہ ہو گیا کیا ہوتا کیا اور جو ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کی یہ چیزیں نازک کی وہ جو تبلیغ سورہ کی سال ہا سال میں ہونی تھی لوگ ٹوٹ پڑے چوک کا چوک اچھا بھائی آ گئی کیا ہوا ہے کیا بتایا بتایا کے کے متعلق کیا متعلق وہ جو وی کو اتنا عرصہ لگنا تھا پھیلنے میں وہ ایک دن میں پھیل گئی سب کام یہ ہوتا ہے السلام کی وہ لفزشیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں وہ لفش نہیں ہوتی وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو اس امتحان سے گزارے اور اس کے ایسے شاندار نتائج مرتب کرے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ حکمت کس چیز کا ہے جیسے پانی زمین پہ نہیں پڑا اور زمین خشک ہوتی چلی گئی وہ کہتے ہیں ابھی جی اور خشک ہونے دو تاکہ اس کے بعد کھلا پانی اسے دیں گے اچھی طرح جذب ہو جائے اور زمین اپنی اصل تہ تک نرم ہو جائے بس اسی طرح کی مثال وہاں بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین وابستہ اور دین پورے کا پورا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اور بس اس زبان کے اعتبار ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مثلا بڑی مشہور حدیث کوئی لے لیں ایک مشہور جملہ آپ کو بھی یاد ہوگا بن علبین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ ان بن تو قرآن کی آیت ہے ہمارے پاس کون سا ذریعہ تھا جس سے ہے کہ نہیں جی قرآن کی آیت نہیں یہ تو آپ فرما رہے کوئی ذریعہ نہیں اس لیے پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے انہوں نے فرمایا کہ مالک یوم یا کا نا یا کا میرا کلام نہیں یہ اللہ کا بالکل درست ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کا اللہ کا تو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کا نام اس لیے اسلام میں جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں یہ کوئی عام لوگوں نے نہیں کی بڑے ذہین لوگ اور دنیا میں وہی کرتا ہے جب بھی کسی چیز کو تباہ اور برباد کرنا ہوتا ہے وہ ذہین لوگوں کے کام ہوا کرتے ہیں کوئی عام آدمیوں کے کام تھوڑے ہی ہوتے ہیں مثلاً بینک میں فراڈ کرنا ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے فراڈ کرنا ہے تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے فراڈ کرنا یہ کسی عام آدمی کی تھوڑی بات ہے کسی امام مسجد کو آپ پکڑ لے آپ کہیں جی آپ نے کوئی اس کیا کرتا ہے موضا ہے آزان دیتا ہے اسے کیا پتا کریڈٹ کارڈ کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں یہ انہی کا کام ہے جو لوگ اس فیلڈ میں ماہر اب ملک دو ٹکڑے ہو گیا تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے عام عوام کا کیا یہ بڑے پڑھے لکھے تھے جن کی سیاستیں تھیں جن کا عروج تھا جن کی حکومتیں تھیں تو اس لیے جو بھی سازش اور یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں جو بھی سازش کرنے والے تھے دین کے خلاف انہوں نے جڑ پکڑ لی کہ دین برباد کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار اٹھا یہ بات ہوا ہے یہاں پر اس کے بعد اس کو جوڑتے ہیں ایک اور جگہ پہ جا کے تو پورا دین نام کس چیز کا ہوا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی تصدیق کا ان کی زبان مبارک کا تو قرآن بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب کی جو اللہ نے نازل کی اب اس کے بعد قرآن کے ذریعے جو ہدایت پھیلنا شروع ہوئی ہے اب پہلی چیز دیکھ لیجیے تو پہلے نمبر پہ قرآن آ گیا اب قرآن کریم کی تفاصیر شروع کی قرآن کریم پر لکھنا لوگوں نے شروع کیا تو ان میں سے ایک جماعت امت میں ایسی گزری جس نے کہا کہ قرآن کریم میں صرف ناف کو تلاش کرو اور انہوں نے تفصیلیں اس انداز سے لکھی کہ صرف ناف میں کیا مقام ہے گرامیٹیکلی کیا چیز ہے گرامت کے اعتبار سے قرآن کیا ہے اور جب انہوں نے لکھا تو مسلمان میں لکھنے والے انہوں نے کہا قرآن کے اس اس مقام پر عربی کی یہ یہ غلطیاں ہیں یہ عربی ہماری صرف اور ناف کے مطابق نہیں ہے مثلاً علیہ اللہ انہوں نے کہا علیہ اللہ آنا چاہیے اصل تو عربی یہ یہاں آ پر جو پیش آ گئی ہے یہ کیوں آئی اسی طرح سورہ حج میں بھی بعض اور مقامات ہیں قرآن کریم میں جو اور ناحق کے معتبر اشخاص سے ہمارے اپنے اہل علم مسلمان انہوں نے کہا قرآن کریم میں یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ لغت پر پوری نہیں اترتی لغت کچھ اور کہتی ہے قرآن کچھ اور کہتا ہے اب اس کا حل کرو کہ انہوں نے اس کے جوابات دی اور انہوں نے اس کو لکھا یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کے پاس علم تھا اور اس کے باوجود وہ اندھے بہرے ہو کے قرآن پہ گر پڑے علم تھا اور علم کی کسوٹی پر پرکھا انہوں نے قرآن کریم کو اسی لیے فوراً بات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ آخر قرآن کریم میں وہ کون سی ایسی بات ہے کہ سارے لوگ اس کا جواب نہیں لکھ سکتے کیوں ایسے شاہ صاحب رحمت اللہ کے جواب دیتے ہیں ایک جماعت کے چلیے انہوں نے کہا اور ناحق کے اعتبار سے لغت کے اعتبار سے بحث کرو نتیجے یہ ایک اس موضوع پر تفصیلیں لکھی مثلاً آپ دیکھیے صرف اور ناحب کے اعتبار سے لغت کے اعتبار سے اس پورے موضوع سے ایک مثال سے فرض کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی کہ نجم اور شجر کو تم دیکھو نجم کیا مانے گے ستارہ شجر یس جدان دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ان کا یہ خدا کے کلام میں کیوں آیا ستارہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور درخت اللہ کو زندہ کرتا ہے اس درخت اور ستارے کو اللہ نے جوڑا کیوں ہے آخر معاذ اللہ کیونکہ بچوں کا کلام تھوڑا ہی ہمارے ساتھ اس کی مثال دیتے تھے اور تفسیر بڑھاتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں ایک پاگل جاتا تھا اور وہ بس سارا دن ایسی دیوانوں کی طرح گھومتا رہتا تھا اور ایک فکرا بار بار کہتا تھا کہ اللہ سکندر مر گیا بکریاں چل رہی تھیں تو وہ اساتذہ جہاں بھی پھر تفصیل میں یہ بات آتی تھی نا جس کا آپس میں رقط نہیں بنتا تو کہتے تھے دیکھو یہ وہی بات ہے سکندر مر گیا اور بکریاں چل رہی ان کا آپس میں رق کیا ہے کہ ستارہ اور شجر درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں پہلے لغت نے اس طرف توجہ کی اور پھر کاش ایک کام ہو جاتا وہ بڑے کام ہیں جو ہو جاتے تو بڑا اچھا ہوتا یہ کہ ہر ثبوت کاش کے سب جا راضی کہتے ہیں ایک یہ کاش کا لفظ جو ہے نا سب زندگی کی کتاب جو تھی سینکڑوں جگہ بس ہی آیا کاش یہ ہو جاتا کاش یہ ہو جاتا اگر شاہ شاہر صاحب محد تیز بھی رہنا تو نارے کاش یہ لکھ جاتے کہ قرآن کریم کے کس لفظ کا انہوں نے ترجمہ کیوں یہ کیا بہت بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں لوگ اب بھی محتاج ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور جب تک دنیا میں قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے نا اردو میں ہو رہا ہے تو لوگ ہمیشہ ہی محتاج رہیں گے لیکن بات حضرت لکھ جاتے کہ کس چیز کا ترجمہ انہوں نے کیوں اس لفظ سے کیا عجیب و غریب چیزیں ہیں وہ ایسا ترجمہ کرتے ہیں جس چیز کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا اور آدمی سوچتا ہے کہ حضرت نے یہ ترجمہ کیا کیوں ہے اب دیکھو پھر کتاب میں پھر تفاصیر پھر بیس تیس تیس تیس کتابیں دیکھو تب جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کی نظر یہاں پر پہنچی تھی یہ نقطۂ ہے میں لکھا ہے نجم عربی میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی ساکھ نہ ہو جس کی ساکھ نہ ہو جس کے سٹینڈ لینے کے لیے کوئی چیز نہ اس کی پنڈلی نہ ہو جو کسی چیز پر ٹک نہ سکے جس کا تنا نہ ہو ستارے نجم نجم اسے اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ معلق ہے ہوا میں اب کیوں ایک الگ گیس ہے لیکن ہے ہوا میں کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا نہیں اور اربوں میں بیل کو بھی نجم کہتے ہیں بیل چڑھتی ہے نا مختلف چیزوں پہ اس بیل میں اپنی جان نہیں ہوتی کہ وہ تنے کی طرح اوپر اٹھ سکے بلکہ وہ محتاج ہوتی ہے کہ لکڑی کے ساتھ باندھتی مالی باندھ دیتا ہے اور بیلے سے ذریعے اوپر چڑھتی ہیں اس لیے جب انہوں نے ترجمہ کیا تو انہوں نے فرمایا پر نجم و شجر جدان بیل اور شجر درخت دونوں اللہ کو سدا کرتے اب کہاں ستارہ اور کہاں بیل اب جب یہ ترجمہ آیا تو سارے اس اٹھ گئے اب کوئی اعتراض باقی نہیں رہا اب وہ بات غلط ہو گئی اسکندر مر گیا اور بکریاں چل گئی یہ ہے پرانے قریب میں اور متعدد مقامات پر ہے ایسے ایسے مقامات پر ہے جن کے متعلق اب تک اہل علم نہیں دریافت کر سکے وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے لام بدلاؤ یوگی صبح رضا کا امرا خدا اس کے بعد کسی کو پیدا کرے تو اس نقطے کو کھولے قرآن کریم میں اب تک ایسے مقامات ہیں جن کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی نجات اس پہ موقوف ہے یا کوئی شریعت کی بات ہے بلکہ بہت سی تاریخی چیزیں بھی ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا زمانے کی ترقی کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آئیں ایک چھوٹی سی مثال اس کی اور لے لو اللہ تعالیٰ نے ذات وفراؤن ذل اوتاد ارم ذات العماد اور وہ ستونوں والے لوگ لبل فی البلاد دنیا میں ان جیسی بستیاں نہیں بتائی دنیا میں اس جیسی تعمیر نہیں ہوئی اتنی آرچز تھی اتنے ستون تھے اتنے کالمز بنائے کوئی نہیں جانتا تھا پرانے مفسرین نے قوم آد و سمود کو اس کا مطلب قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ محمل ان کا یہ ہے فلاں دکھاتے فلاں دکھاتے اور کیلیفورنیا یونیورسٹی نے عمان میں انیس سو اسی کے قریب کھدائی کی اور بسائی ریگستان تھا لیکن انہوں نے کہا کہ اس ریگستان کے نیچے پوری کی پوری ایک تہذیب دفن ہے یہاں پہ کوئی نہ کوئی تہذیب تھی اور آفار سے پتہ چلتا ہے تاریخ سے پتہ چلتا ہے جب انہوں نے نکالی ساری چیزیں مسلمان علماء نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ عذاب الباس جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ بستیوں بستیاں تھیں وہ ستونوں والی اتنے ستون نکلے اتنے ستون نکلے اور پتہ چل گیا کہ کون سا دور تھا کون سے نبی تھے کس طرح عذاب آیا تھا علیہ السلام والسلام اور کیسے ان کی نافرمانی ہوئی تھی قرآن میں متعدد چیزیں ہیں ایک دوسری جماعت آ گئی انہوں نے کہا سبھی تم تو سرف ناخ کو دیکھتے رہو لغت کی بحثیں کرتے رہو ہمیں قرآن کریم میں یہ دیکھنا ہے کہ کس نفس سے کیا حکم ثابت ہوتا ہے یہ جو واؤ کا لفظ زیادہ آ گیا ہے یہاں پہ اس سے احکامات پہ کیا اثر پڑتا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ فقہ نے قرآن کریم کو اپنی جولان کا بنایا اور انہوں نے اس سے استفاد کرنا شروع کیا احکامات کا بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن کریم سے صرف احکامات کو نقل کیا بہترین تفصیل لکھی کرتبی کے نام سے جو مشہور ہے وہ ہر آیت کے شروع میں لکھ دیتے ہیں تقریباً کہ اس میں دس مسائل ہیں اس میں بیس مسائل ہیں اس میں پچاس مسائل ہیں اور دماغ وہ اتنا بڑا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ پانچویں صدی کے آدمی ہیں امام مالک رحمت اللہ سے بھی اختلاف کرتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ کے مقابلے میں فلاں کا موقف زیادہ درست جب سات راضی تھے جساس کی چار جلدوں میں لکھی لیکن جساس ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ ہنفیوں کے امام تھے اپنے زمانے بہت بڑے آدمی تھے لیکن ان پہ معتزلہ کا اثر ہے اس کی ان کی تفصیل چکنہ کے پڑھنی پڑتی ہے کیونکہ جہاں پر وہ جادو کا بیان کرتے ہیں معتزلہ جادو کے منکر تھے اور یہ بھی جادو کا انکار کرتے ہیں ان پر معتزلہ کا اثر ہے اور ان پر یہ اثر آیا تھا معروف کرفی رحمت اللہ عرصے سے کیونکہ کرفی جو تھے ان کے کہا میں ان پر بھی اعتزاز کا اثر تھا اگرچہ بہت بڑے اور سے تھے اور بڑا کمال کا آدمی تھا مگر ان پہ اعتزاز کا اثر ابن عربی آ گئے عربی دو ہیں یہ دونوں مالکی ہیں دونوں ہی چھٹی صدی کے ہیں اور دونوں ہی اسپین کے رہنے والے ہیں ایک ابن عربی صوفی ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہے یہ دوسرے ابن عربی ہیں یہ ناصبیت کا اثر ہے جتنے بھی اسپین کے فقہا ہوں مفسرین ہوں محدثین ہوں ان سب میں اللہ ماشاء اللہ کوئی چند ایک چھوڑ کے باقی ان سب میں اثر یہ ہے کہ وہ حکومت قائم ہوئی تھی امیہ نے نہیں تھی ایک سو انتیس ہجری میں جب انقلاب آیا ہے تو عباسیوں نے اس انقلاب کے بعد جو پہلا کھانا دوپہر کو کھایا جو اس دن میں کھایا انہوں نے سب انگلیوں کی لاشوں کے اوپر دسترخوان بچھایا اور کچھ انگلی شہزادے تھے وہ نہانے گئے ہوئے تھے انہیں کسی نے جا کر وہاں بتایا کہ تم نہا رہے ہو پیچھے تمہارے باپ دادا کا یہ حشر ہو گیا انہوں نے وہی سیکٹر کوڑے لیے اور افریقہ پر کر گئے اور افریقہ سے پھر وہ اسپین پہنچے اور اسپین میں انگلی حکومت قائم ہو گئی اور اس وقت عالم اسلام میں دو بہت بڑی حکومتیں تھیں ایک بنو میاں کی اور وہ سارا مغرب تھا اور ایک بنو عباس کی اور مشرق تھا ان انگلیوں کی وجہ سے وہاں پر تھوڑا بہت تعصب ان بنی ہاشم سے پایا جاتا ہے اور بنو ہاشم میں بھی پھر علی رضی اللہ کے اولاد اور سادات جو ہیں ان کے خلاف یہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی جملہ کوئی چیز لکھ جاتے ہیں یہ ابن عربی جو ہیں قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے احکامات بیان کرنے والے ان میں یہ اثر ہے اس ناسدیت کا اور اسی لیے انہوں نے ایک جگہ یہاں تک لکھ مارا کہ کو الحسین صاحب جدی حسین رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے تھے اپنے نانا کے قانون کی وجہ سے مطلب یہ کہ بغاوت کا قانون قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ باغی کو قتل کر دو تو یزید نے جو ان کی قتل کیا تھا تو بغاوت کی وجہ سے قتل کیے گئے کہ معاذ اللہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں اور بہت مل جائیں گے یاد خراب انہوں نے قرآن کریم کے صرف اقامات بیان کی تو ایک پوری جماعت ایسی نکلی جنہوں نے کہا قرآن کے اقامات کو بیان کرو کہ حکم کیا رکھتا ہے اس آیت میں جہاں تک کہ اب امام تہابی رحمت اللہ علیہ قرآن چھپ رہی ہے اور چھپی ہے اب اس سے دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتاب میں کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں ایک ایک حرف سے کیا کیا مسائل وہ ثابت کرتے ہیں یہاں تک لکھا ہے ان لوگوں نے ابن عربی نے یا قرطبی نے لوگوں نے لکھا ہے اسپین والوں نے کیا مندلس میں ایک ولیمے پہ جمع ہوئے اور وہاں پر شادی میں ایک آئٹ پر بحث ہوئی تو جو جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس ایک آیت سے آٹھ سو مسائل ثابت کیے یہ آٹھ سو مسائل جو ثابت کیے انہوں نے یہ علم تھا انہوں نے کہا یہاں پر اللہ نے واؤ کا استعمال کیا یہاں پر با کا استعمال کیا یہاں پر کس چیز کا استعمال کیا یہ تفصیل کبھی امام راضی رحمت اللہ کی جو ہے امام راضی کا خیال تفصیل لکھنے کا کوئی نہیں تھا انہوں نے بس ایک جگہ کہہ دیا کہ اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو اس تفصیل سورہ فاقعہ سے دس ہزار نقاب ثابت کر سکتا ہوں تو ان کے مخالفین نے انہیں چیلنج کیا کہ کیسے اس کا میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں پھر انہوں نے لکھنی شروع کی اور وہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا کچھ اس میں لکھا پھر اس کے بعد پورے قرآن کریم کی تفصیل لکھے اب اس پہ یہ دیکھو یہ علم تھا مسلمان کا دور تھا اب ہمیں چھوڑ دیجئے کسی اہل علم سے جا کے پوچھیے کہ قرآن کریم کی ایک سے مثلاً کرت بھی ہیں وہ پچاس مسائل ثابت کرتے ہیں سو مسائل ثابت کرتے ہیں یہ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یقینی طور پر ہوتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں پر ولہنب صلی علی بالمعروف اور عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان پر ایسی ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں فائدے کے مطابق خواتین کچھ فرائض ہیں کچھ کچھ حقوق ہیں ان کے تو حقوق کا بھی اس بات کرو اور جو ان پر فرائض عائد ہوتے ہیں وہ بھی کریں اس سے فکہ نے بے شمار مسائل ثابت کیے ہیں بہت سے یہ جو سورہ اس اس کی کے ہم نے کہا نا کہ اس وضو کی ایک آئٹ سے ان فکہ نے آٹھ سو مسائل ثابت کیے اس پر ہمارے زمانے میں ایک صاحب وحید الدین خان صاحب ان کی آپ ڈائری پڑھیں تو انہوں نے اسی کو لکھا ہے مطالعہ کا خوب ہے انہوں نے اسی واقعے کو لکھا ہے اور اس واقعے کے بعد لکھا ہے کہ اسلام میں یہ جو یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں یہی ہے وہ جو اسلام میں ہے وہ ہے وہ سارے فقہ یہودیوں جیسے کام کرتے رہے ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں جو اسلاف پر تنقید اور یہ چیز پائی جاتی ہے نا جب آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو خود پڑھ کے آپ فیصلہ کیجیے ہم نہیں کہہ رہے مطلب یہ ہمیں ہمیں ہم تو اس اعتبار سے تو کہتے ہیں کہ بالکل ان سے ثابت کرتے ہیں اگر آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ اپنی تحریر میں لکھتے چلے جاتے ہیں بڑے پیار اور شکر سے کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی نیکی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیکی نہیں کی انہوں نے یہ کیا مزاج یہ مزاج اس چیز کا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ انبیاء علیہ السلام تم جیسے ہی آدمی ہوتے ہیں کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہوا کرتا اس پہ یاد اس لیے آیا کہ فکہ نے قرآن کریم کے احکامات کو لکھا ان کا یہ ان کہ محنت بھی ابھی کہ یہ یہودیت ہے یہ کیا چیز ایک اور جماعت آ گئی انہوں نے کہا چھوی اچھا قرآن کریم کی تاریخ پر بات کرو کہ قرآن نے کن کن تاریخی علوم کو بیان کیا ہے اور اس ترین نے اس پہ لکھا اور خوب لکھا اب یہ قرآن کی جو تاریخ ہے یہ ابھی تک پوری نہیں جتنا وقت ترقی کرے گا خدائیاں ہوں گی وقت آگے چلے گا چیزیں نکلیں گی پھر پتہ چلے گا کہ چیزیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے تو ان کا تخت انہیں لے کر چلتا تھا وضو وہ شاہ روا کا شہر ایک مہینے کی مسافت وہ شام کو طے کرتے تھے ایک مہینے کی مسافت وہ صبح طے کرتے تھے وہ جو تخت انہیں لے کے اڑتا تھا ایک مہینے کی مسافت یہ کیا چیز ہے کہاں سے اڑتا تھا کہاں پہنچتا تھا فلسطین میں حکومت تھی بیت المقدس میں آنا ہوتا تھا سترہ اٹھارہ بیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ ایک مہینے کا فاصلہ تھوڑا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے وقت آئے گا جب پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا ہے یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کتاب کی عجیب و غریب باتیں کیا تک ختم نہیں ہوں گی تاریخ میں بھی بڑا سفر ہے بڑا سفر ہے جغرافی بھی بڑا سفر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہ السلام کو بتایا کہ جا کے اس شخص سے ملو مجمع البحرین جہاں پر دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں دو دریاؤں کا سنگم ہے اب تک اس پہ لکھے لکھے جا رہے ہیں کہ کون سی جگہ ہے یہاں تک کہ اسپین والوں نے کہا کہ اسپین میں یہ دو دریا مثال السلام کہاں آئے تھے تابق کا دعویٰ بھی انہوں نے کیا کہ اسپین میں ایک غار ایسا ملا جہاں تافق کی ہڈی ہیں ادھر اردن والے کہتے ہیں یہ ہر جگہ تاریخی طور پہ تحقیق ہو رہی ہے سکندری کون سی تھی حضرت علیہ نے جو بنائی تھی دیوار تو ان کی رحمت اللہ علیہ وہ دیوار کہاں گئی ٹوٹ گئی نہیں ٹوٹ گئی اب تک لکھے چلے جا رہے ہیں لوگ مفسرین نے اس کو اپنی چولان کا بنایا اپنا میدان بنایا ایک اور جماعت آ گئی انہوں نے کہا اچھا احکامات کو بھی دیکھ چکے سر پناب کو بھی دیکھ چکے تعریف اور یہ بھی بحث ہو گئی یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آب کی کیا تفصیل کی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا تفصیل کی ہے ابن کثیر احمد اللہ علیہ کیا تفصیل دیکھ لیں بہترین چیز ہے احادیث جتنی دیکھنی ہو احادیث ہیں آثار ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے انہوں نے اس تحق سے کام کرنا شروع کر دی دین کی ایک بنیاد بنی اور تفسیر کا علم ابھی تک پورا نہیں ہوا پورا کیا پکا نہیں ہوا بڑی چیزیں اس میں باقی یہ ہنڈیا بھی چڑھی ہوئی ہے پکی نہیں شریعت کی بنیاد میں دوسری چیز حدیث تھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس موضوع پہ آئیں گے اور جب علی سامنے رکھیں گے ہم تو ان شاء اللہ اس کی تشریح کریں گے اس کی تمہید میں یہ بات ہے کہ یہ حدیث کا معاملہ آ گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرما دی اس بات کے بعد کیا ہوا امت میں ایک جماعت اس پہ لگ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے ان الفاظ میں سر کو ناپ کیا ہے یہ نئے نئے الفاظ کہاں سے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حرکوں کی اس سے ہٹ کر بھی کوئی زبان بولی تھی یا نہیں بولی بس سے ہی بخاری میں آئیے آئی ہے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کا کھیل دیکھا اور اپنے میں سن سن بہت اچھے بہت خوب ویل ڈن یہ الفاظ آئے اب وہ اس پہ لگ گئے کہ یہ نہ ترقی کا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دی یہ لفظ کہاں سے آیا پتہ چلا حبشہ کی زبان سے آیا کھیل رہے تھے حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی زبان میں ان کی تعریف کی جو انہیں سمجھ آئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کتابیں لکھی گئی غریب الحدیث آ گئی کہ حدیث میں نئے نئے الفاظ کون سے ہیں یہ بھی فارغ بھی ہوئے تھے ایک اور جماعت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں ان حدیثوں کو الگ کرو استہ ستہ میں سننے ہر موضوع صبح لکھی گئی ترمزی کو دیکھنے امام ترمزی رحمت اللہ بڑا مقام ہے تو وہ انہیں حدیث کو لاتے چلے جاتے ہیں پہلے لکھیں گے کہ یہ چیز آئی ہے اور یہ چیز ایسے ہے پھر کہیں گے کہ اس باپ کے علاوہ کون سا باپ ہے یعنی اس کے برعکس کون سی چیز آئی ہے جنہوں نے بھی حدیث ذرا سی بھی پڑھی پڑھائی ہے ان سے پتا ہے اور انہوں نے احکامات کی حدیث جمع کر دی احادیث پھر ایک اور جماعت آ گئی انہوں نے کہا سبھی اچھا تم نے یہ جمع کی ہے اب دیکھو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے روایت بیان کی ہے ان کا کیا حال ہے صحابہ کلام رضی اللہ عنہ تو سچے تھے سارے اس کے بعد تابعین میں کیا ہوا کون جھوٹا تھا کون سچا تھا کس نے کیا کہا یہ جملہ کہاں سے آیا حتیٰ کہ پھر اصول میں انہوں انہوں نے کیا نے کہا اگر رابطہ کا ہو تو کیا اس کا اضافہ کیا راضی تک ہو تو اس کے جو حدیث میں اپنی طرف سے اس نے جو اضافہ کیا ہے وہ قابل قبول ہے یعنی مثلا ہر جگہ حدیث میں آتا ہے کہ ارشد محمد ہوا رسول اشد اللہ یہ ایک راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پڑھا کہ شد اللہ اللہ یعنی نے کہا کہ کی زیادتی معتبر ہے یعنی وہ اپنی جو روایت بیان کرتا ہے اس میں اگر الفاظ کا اضافہ نہ ہوتا ہے تو اس کا اعتبار ہے اسے ماننا چاہیے اس لیے انہوں نے کہا کہ تم نماز یہ بھی پڑھ سکتے ہو کہ واضح ابولاشری کا نا پوری تحقیق انہوں نے حدیث کا علم امت میں جتنا پختہ ہوا پکا ہو گیا ہے اب اس پہ اضافہ نہیں ہو سکتا بہت چیزیں اب تو یہ ہے کہ نئی نئی رائے سنتی ہیں لیکن بنیادی طور پہ الحمد حدیث کا جو بنیادی کام تھا وہ امت نے کر دیا ایک اور جماعت آ گئی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں ان سب کی اصل قرآن اور انہوں نے اس موضوع پہ لکھنا شروع کیا اور لکھا ہے بہت سو نے آخری دور میں اللہ نے جس انسان کو یہ توفیق دی تھی اور جو آدمی ہر طرح سے اس بات کا اہل تھا کاش وہ کام پورا ہو جاتا خود شاہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو خدا نے کتنی چیزوں سے نوازا تھا کہ وہ پتا چلتا تھا کہ ایک نیا دور اب آ رہا ہے اور اس کا آغاز اس کا افتتاح اللہ نے اس مجدد سے کرنا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انگریز اس وقت غالب آنا شروع ہوئے اور انگریزوں کی تہذیب کا غلبہ جب اس دنیا میں ہوا ہے تو وہ ایک نئی تہذیب ہے جس کے تیسرے چوتھے سو سال میں ہم چل رہے ہیں ابھی تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آگے کب تک چلنا ہے یا کب دباؤ ہے کہ پچھلے دو سو تین سو سال میں چیزیں بدل گئی آہستہ آہستہ جتنی چیزیں خاص طور پہ میڈیا جو ترقی کر رہے ہیں نئی سے نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے آغاز میں اللہ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو بھیجا شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی جو فکر تھی اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے کرنے کا جو کام تھا ان کی نقطہ سنجیوں کے آگے ان سے پہلے لوگوں کے کارنامے مانگ پڑ گئے ایسے الفاظ ہیں شبلی نعمانی جیسے وسیع العلم آدمی بڑا مطالعہ تھا شبلی بلا کا مطالعہ سید سلیمان ندوی اور مسعود عالم ندوی اور عبد اور اتنے بڑے بڑے لوگ ایسے ہی شبلی کے سامنے جھک گئے وہ کچھ دیکھتے ہی مرے ہوئے تھے شبلی کو خدا نے جن غیر معمولی چیزوں سے نوازا تھا ان میں ایک ان کا مطالعہ تھا اور وہ بالکل قلم اٹھاتے ہیں سادہ سی چیز دکھنا شروع کرتے ہیں ایک فکرے میں وزن انہوں نے لکھا شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ اور وہ کہتے ہیں کہ دلی کی خواب سے ایسا آدمی اٹھنا تھا انہوں نے کہا کہ مایوس ہو چکے تھے لوگ اور راضی اور ابن رشد اور ابن خلدوم جیسے آدمیوں کے بعد بھی کوئی ایسا آدمی پیدا ہونا تھا جس کے سامنے راضی اور ابن خلدوم اور ابن رشد ان کے کارنامے ماند پڑ جائیں اور وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے ان کو اندازہ ہوا ہوگا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یا نہیں اندازہ ہوا ہوگا اللہ کی طرف سے تھا ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ امت میں انکار حدیث کا فتنہ نہ کہیں سر اٹھائے اور انکار حدیث کا جس شبد و مت سے فتنے اب اٹھتے ہیں اس دور میں ہمیں نہیں خیال کہ امت میں اس سے پہلے اس شد و مت سے اٹھتے ہیں انکار حدیث کا فتنہ تو شروع سے ہی تھا مگر جس شبد و مت سے اب اٹھتے ہیں پہلے نہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی اصل قرآن میں تو اب جو شخص حدیث کا انکار کرے گا وہ قرآن کا بھی انکار کرے گا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ اللہ سترہ سطح لکھنے پائے تھے پھر انتقال ہوگی اگر ان کی عمر وفا کرتی تو ان کے اور شاندار کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہوتا اور بدقسمتی یہ بھی امت کی شاہ صاحب رحمت اللہ جیسا آدمی سترہ سو اکسٹھ کے قریب حضرت کا باسٹھ میں انتقال ہوا اور اب سوا دو سو سال ہو گئے ڈھائی سو سال ہونے والے ہیں لیکن اب تک حضرت پہ کوئی کام تو کیا ہوتا ان کی پوری کتابیں بھی ابھی نہیں چھپی بہت سی کتابیں شاہ صاحب رحمت اللہ کی بات کی جس سے پہلے نسخے ہیں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مسجد بنایا تھا اب تک شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تجدید کے سائے میں لوگ جی رہے ہیں یہ جتنا دیوبند ہو یہ وہ نظر آتا ہے اور ندوہ اور یہ تبدیلی جماعت جتنی دین کی تحریکیں ہیں یہ سب کی سب اب تک شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سائے میں لوگ اس سے باہر نہیں نکل سکے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کمال اللہ نے یہ دیا تھا کہ جو کتنے آنے والے تھے آئندہ محمد میں اس پہ بھی انہوں نے لکھا اور انہوں نے اس کو لکھا ڈر تھا انکار حدیث کا کتنا نہ پیدا ہو جائے انکار حدیث پہلے بھی تھا لیکن انکار حدیث تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سو سال وفات کے بعد زیادہ شروع ہو گیا اور وہ بھی شروع ہوا ہے خاص طور پہ وہ تھے بڑے بزرگ تھے بڑی ہستی تھی امین آسن اسلائی صاحب کے استاد تھے فراہی حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ شبلی کے بھائی وہ حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کو قرآن کریم پہ اللہ نے خوب خوب عبور عنایت فرمایا ان کے انتقال پہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ جس سے محتاط محرف کا جملہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہندوستان کے ابن پہلیا پر کے حمید الدین فراہی کوئی معمولی آدمی تھوڑے ہی تھے ہر طرح سے اللہ نے کمال دیا تھا انہیں شبلی جیسا انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ بھائی اس آیت کی تفصیل لکھو یہ سمجھ نہیں آتی اور امید الدین فراہی کو بلاتے تھے خاص طور پہ ان شہیدوں کو کہتے تھے کہ حضرت سے فائدہ اٹھاؤ عجیب عجیب و غریب شخصیت تھی ان کی شخصیت پہ پورا پروگرام ہم نے ایک مرتبہ ریکارڈ کروایا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے وہ آدمی کتنا بڑا کل اس اسلائی ان لوگوں کی انہوں نے تربیت کی بہت لوگوں کو یہ امینات وغیرہ لیکن ہوا یہ کہ امینات السلائی وغیرہ کے جو معاصرین تھے علامہ تمنا عمادی اسلم کی پوری نیاز فتح پوری یہ سب ہی دور کی شخصیات ہے آگے پیچھے کی یہ ذرا زیادہ عمر کے تھے امینات السلائی کم عمر کے تھے جوان تھے ان لوگوں نے شیت کی مخالفت میں کام شروع کیا اور جو چیز آ گئی جس میں ذرہ برابر انہیں کہیں وہ بھی محسوس ہوئی نا کہ یہ رضی اللہ کی تاریخ ہے یہ حسین رضی اللہ کی تاریخ انہوں نے حدیث کا انکار شروع کر دیا اور وہ اتنا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ آپ بارہ جلدے تدبر قرآن کی پڑھ لیں امین آسن اسلائی صاحب کی سو حدیثیں نہیں ملتی حدیث سے وہ ایسے بھاگتے ہیں جس سے پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی اور ان کے آگے شاگرد آئے اور ان کے وہ شاگرد آئے جو اب ہیں ریلین پہ آتے ہیں رام دیسا رام دیسا یہ حدیث کا انکار انہیں ادھر سے ملا اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین بنے اور جو لوگ بنے مشرف صاحب کو ایسے لوگ چاہیے تھے مجھے کوئی سیاست پہ بات نہیں کرنی لیکن مذہبی حوالے کو کہتے ہیں انہیں ایسے لوگ چاہیے تھے جو حدیث کا انکار کریں جو عوام کو بتائیں کہ بھی موسیقی جائز ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے تصویریں جائز ہیں فنون لذیفہ ہے آپ کے لیے سب چیزوں کی سہولت خود کتاب و سنت میں موجود ہے کتاب میں موجود ہے سنت تو چھوڑ دو تو ہم مانتے نہیں معاذ اللہ تو ایسے آدمی چاہیے تھے اور ایسے آدمی پہلے سے تیار تھے اور اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں تو انکار حدیث کا فتنا یہ یہاں ظلم ہوا اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیے تو وہ خود ساختہ جو اپنے آپ کو خود ہی فیلڈ مارشل بنا لیا انہوں نے ایوب خان صاحب خان صاحب کے دور میں لوگ اٹھے وہ پکے منکرین حدیث سے پرویز انہوں نے کہا کہ بھائی یہ حدیثیں تو عربی میں ہیں یہ تو دو سو سال کے بعد لکھی گئی ہیں اور اتنا اتنی عقل نہیں آئی کہ حدیث حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بھی لکھی جاتی تھی بھائی اور جس تاریخ سے تم کہتے ہو دو سو سال بعد اس تاریخ پہ اعتبار ہے اور حدیث پہ اعتبار نہیں تو پرویز صاحب نے ایوب خان پہ وہ دماغ ان کے بن گئے اور انہوں نے پھر آئلی قوانین کے نام سے حدیث کو دنکار دیا قرآن بھی جو خود اپنی سمجھ میں آیا اس کے مطابق قوانین انہوں نے مرتب کر دیے تو ایوب خان نے علماء کا سارا احتجاج سب ایک طرف رہ گیا اور یوں خان صاحب نے آئی ٹی قوانین نافذ کر دیے وہ آئی ٹی قوانین تھے ایسے ہی جیسے حقوق نسواں بل اس زمانے میں پاس ہوا اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے ضیاء الحق صاحب نے بہت شاندار کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ کیا کہ انہوں نے شرعی یہ جو وفاقی شرعی عدالت ہے یہ قائم یہ ان کا بڑا اچھا قدم تھا لیکن وفاقی شری عدالت کو انہوں نے کہا کہ اس کا درجہ ہائی کورٹ سے بھی کم پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئینی قوانین جو ہیں وہ یہ عدالت ان کی سماعت نہیں کر سکتی آئینی قوانین کو نہیں چھیڑ سکتی پھر تھوڑے سے پر ابھی بھی باقی تھے تو انہوں نے کہا یہ بھی پر کاٹتا جاؤں خدا کیا کیا جواب دوں گا انہوں نے وہ بھی پر کاٹ دیے اور انہوں نے کہا جتنے بھی پاکستان کی مالیاتی قوانین ہیں مالیاتی قوانین وفاقی شرعی عدالت میں نہیں آ سکتے نتیجہ یہ کہ بینکنگ سود جتنی بھی معاشیات کے مسائل تھے وہ وہاں نہیں جا سکتے پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی آپ وہاں ڈسکس نہیں کر سکتے تو پھر کیا گیا ایک وفاقی شرعی عدالت کا ڈھانچہ ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا لیکن یہ اچھا اس اعتبار سے ہے کہ کوئی بھی آنے والی حکومت اگر اس کے کاف کو بڑھا دے اور یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے برابر ہو جائے اور یہ پابندیاں اٹھا دیں تو پھر تو بیسوں لاکھ بندے ایسے ہیں جو وہاں جا کر عدالت میں بحث کر سکتے ہیں کہ جناب یہ یہ قوانین شریعت کے خلاف ہیں یہ انکار عزیز کا فتنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بعض چیزیں جو شروع ہوئی ہیں لیکن سب سے زیادہ غالباً جو بڑھ کے سامنے آیا ہے وہ اب آیا اور اسی کے اثر سے وفاقی شرعی عدالت میں پچھلے جو یہ مشرف کے دور میں فیصلے ہیں وہ سب ان سارے عزیز پر مبنی اب شہری عدالت نے قانون دے دیا کہ جی آپ سوائے قتل کے قتل کی سزا کے قتل میں باقی کوئی قتل نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مرتب کا قتل حدیث سے ثابت ہے تو حدیث تو ماننی نہیں اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں قتل حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو حدیث جب نہیں ماننی تو عدالت وہ قانون کی وہ ثابت ہے یہ چیز ہو گئی ایک اور جماعت آ گئی انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دوسرا پہلو تھا تیسرے پہلو پہ آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک بات پہلے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے یہ صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے یہ ذمہ لے لیا کہ وہ تمام احادیث کی اصل قرآن سے ثابت کریں گے تاکہ آنے والی امت میں یہ فتنہ پنپنے نہ پائے جو حدیث کا انکار کرے اسے پتا چلے کہ میں تو قرآن کا بھی انکار کر رہا ہوں لیکن ہوا ہوئی جو اللہ کو منظور ایک اور جماعت آ گئی انہوں نے کہا بھائی حدیث یہ دیکھو کہ چھوٹی احادیث کون کون سی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کہاں کہاں بولا گیا ہے انہوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں یہ جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کا تکا کہیں کہیں شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیثیت کا خود بھی پتا تھا کہ میرے نام سے اگر جھوٹ چلے گا تو لوگ اس کو شریعت بنائیں گے یہ بہت بڑی تعریف کا دروازہ کھل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صاف صاف فرمایا کہ من قدب علی یا متعمدا جس آدمی نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا پل یا تبقا من النار اس کا ٹھکانا جہنم اور جوینی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اس پہ فتوا دیا اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنا یہ کفر ہے بہت جسیم اس پہ لگ گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لگ گئے اور انہوں نے جتنی بھی چیزیں جھوٹ پر پکڑی تھی صاف کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا یہ کھنٹ ہے یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اکا دکا واقعات لیکن مل جاتے ہیں کہ اگر پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہا ہے تو انہوں نے اس آدمی کو سزا دی لیکن وہ سلسلہ اب تک ختم نہیں ہوا اب تک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ بولتے ہیں اس زمانے میں بولتے تھے اور جس طبقے کو بھی ذرا سا احتیاط کی روش سے وہ ہٹا ہے اس نے جھوٹی احادیث کو رائج کیا کر اللہ ایسے لوگ آ گئے فکا میں ان کا مقام اپنی جگہ پہ مسلم لیکن انہوں نے امام بولی پر احمد اللہ علیہ کے منقبت میں حدیث کر لی چلو امام بولی پر احمد اللہ علیہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا یہ فرمایا تھا یہ فرمایا تھا کیا کوئی کہ کچھ لوگ آگے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا تھا یہ کہا تھا یہ کہا تھا, یہ کہا تھا. کچھ لوگ آگے انہوں نے اسفلان امام حافظ نے حجر رحمۃ اللہ علیہ جہاں کے تھے اسفلانی اسکلان کے قبرستان کے متعلق حادث لی کہ اس قبرستان میں دفن ہونے کے یہ فضائل اور پھر کچھ قسط رہ گئی تھی وہ معذ اللہ تصوف کے نام پر لوگوں نے پوری کر دی اور ایسی ایسی احادیث ایسی ایسی احادیث جس کا کوئی سروپا نہیں تھا اور پھر آگے طبیب اور حکیم اس زمانے میں حکمت ہی ہوا کرتی تھی انہوں نے بھی اس کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جس مرض کی دوا کے لیے کھاؤ میں شفا مل جائے یہ آج اس کتابوں میں لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین چونکہ نہیں احتیاط کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا ایک ایک چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تھی جھوٹ میں مشتمل ہونے کا ہماری صدی میں یہ جھوٹ ہے ہماری صدی میں یہ جھوٹ ہے ہماری صدی میں یہ جھوٹ ہے اس لیے بیس یوں کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی کہ انہوں نے صرف جھوٹ جمع کر دیا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں کہا یہ سب کا سب جھوٹ ہے اگر وہ لوگ اپنا کام نہ کرتے اور حدیث کو نہ بچاتے تو ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچ ہی نہیں سکتی تھی اسی لیے اس معاملے میں کسی نے رعایت نہیں کرتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی صحیح بخاری تب پر لوگوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا یہ جو حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ٹھیک نہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ انہوں نے روایت نقل کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں میں حبیبہ رضی اللہ عنہ سے محدثین جو آئے انہوں نے کہا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے غلطی ہو گئی ان کی کتاب میں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے اب وہ سینکڑوں ہزاروں احادیث ہیں ان میں سے ایک غلط تھی تو رعایت کسی نے نہیں برتی انہوں نے کہا جی بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تاریخ پہ پوری نہیں ہو سکتی یہ فلان جگہ پوری نہیں ہو سکتی یہ فلان جگہ پوری نہیں ہو سکتی اتنے محتاط تھے کہ بنو عباس کے خلفاء کے سامنے یہودیوں نے ایک تحریر پیش کی اور انہوں نے کہا کہ جزیے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاف فرما دیا تھا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ان کے زمانے کی یہ ہے ان کے دستخط خلیفہ پریشان ہو گیا اس نے بلایا علماء کو انہوں نے دیکھا پرانا چمڑا ہے تحریر لکھی ہوئی ہے کسی زمانے کی ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکا اور قریب تھا کہ خلافت فیصلہ کر دیتی کہ یہودیوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا ایک صاحب علم آئے انہوں نے اس تحریر کو پڑھا اور انہوں نے کہا یہ ہے یہ جھوٹ ہے کہا کہا تمہیں انہوں نے کہ سات رضی اللہ کے دستخط ہیں اور سات رضی اللہ تو اس سن میں مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے وہ کیسے دستخط کر سکتے ہیں وہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں اس جھوٹ کی سب کو اللہ نے اتنی حفاظت کی ہے کہ یہ تو عالم اسباب تھا اس کی ایک اور طرح سے حفاظت ہوئی اور وہ اتنی زیادہ حفاظت کی ہے یہ خدا کا قدرتی ایک نظام ہے نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ کوئی آدمی سمندر میں کشتی میں سفر کر رہا ہوتا تھا اور وہ وہاں پر سوچتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر میں جھوٹ بولوں گا یہ حدیث لوگوں کو سناؤں گا تو ساحل پر پہنچنے سے پہلے شہر میں لوگوں میں زبانوں پر آ تھا کہ کتنا آدمی کو جھوٹا ہے اس کی بات نہ سن وہ کہتے تھے کہ اللہ طرف سے ایک چیز تھی بس خدا کو منظور تھا اس لیے پھر حدیث پر اور محنت ہوئی انہوں نے کہا اچھا یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن احادیث سے احکامات ثابت ہیں پھر سرپناہ کو دیکھو اس کو دیکھو اس کو غریب الحدیث فک الحدیث اس عنوان سے بہت سی چیزیں آئیں آئندہ انشاءاللہ شاہ صاحب رحمت اللہ کی میں یہ سات آٹھ قسمیں اس کی مثالیں گے اب تیسری چیز دین کی بنیاد اور وہ سب سے اہم چیز تھی کہ کتاب و سنت کو دیکھ کر اس سے اتحاد کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے اور اس کا نام تھا فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا اجتہاس صحابہ کرام رضی اللہ خود اجتہاس کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ نے اشتہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کسی معاملے میں تو آپ نے فرمایا کہ علی جاؤ اور اس آدمی کے متعلق یہ گوانیاں ہوئی ہیں اس پر حد جاری کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت قاضی کی بھی تو تھی نا جب عدالت میں کوئی آ کے دعویٰ کرے اور گوائیاں پیش کر دے تو قاضی کو تو گواہوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اس آدمی کے خلاف مقدمہ پیش ہوا گوائیاں ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حد جاری کی جائے اس نے بد کی ہے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا تو وہ لڑکا نہا کر کنویں سے نکل رہا تھا تو میری اس پر نکاح پڑی تو میں لوٹ آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو مرتی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ٹھیک کیا حج جاری نہیں تھی لوگوں نے جھوٹی گواہی آ کے دی اور ہوتا سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہوا سعد رضی اللہ عنہ کی زمین کا ایک ٹکڑا تھا لوگوں نے کہا یہ ہمارا ٹکڑا ہے سعد رضی اللہ عنہ سے گواہی پوچھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اللہ کے رسول گواہ تو کوئی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ قسم انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ یہودی قسم کھا کے میری یہ زمین کا ٹکڑا لے لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ ساتھ میں تمہیں ٹکڑا دے دوں گا بلکہ فرمایا کہ دیکھو مجھ سے کوئی آدمی جھوٹ بول کے زمین کا ٹکڑا لے گا تو اتنا ٹکڑا وہ زمین پہ نہیں وہ جہنم میں اپنا ٹھکانا لے لے گا عدالت میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ گواہیاں آئیں گی فیصلہ ہوگا اتنا پاک معاشرہ اتنا صاف معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے پھر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ کا قاضی مقرر ہوا تو وکر رضی اللہ نے مجھے کیا اور ایک سال تک کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا سارے میں بھی اکا دکا مقدمات آئے یہ تھوڑا ہی ہے کہ سارا دن مقدمے ہی آتے رہتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے بعد کے خلفا میں بھی یہ جتنا بھی خلافت میں تغیر واقع ہوا ہے یزید کے بعد پھر بنو میاں پھر بنو عباس اس میں انصاف اور معیشت اور ملک کی ترقی یہ چیزیں ایسی نہیں تھیں جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ انہیں متاثر کرتا عباسی خلفا عموی خلفا اپنی ذات کے اثر جو مرضی کرتے ہو لیکن کسی کی ہمت یہ نہیں تھی کہ آ کر عوام میں کوئی ایسی گڑبڑ کر دیتا حتیٰ کہ عباسی خلفا کے زمانے میں جب اسلام کو قائم ہوئے چار پانچ سو برس گزر چکے تھے اس کے باوجود لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ بلا کھٹک چلے جاتے تھے اور جا کے کل سے کہتے تھے کہ جی فلاں ہے بادشاہ کا بھائی ہے بیٹا ہے فلاں اس نے یہ کام کیا ہے اس کو پکڑ امام الرشید متوکل یہ واسط ان کے دربار میں ایک آتا ہے عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میری زمین کا ٹکڑا آپ میرا اس کا فیصلہ کریں تو خلیفہ وقت نے کہا کہ زمین کا ٹکڑا کتنے لے لیا اور باقاعدہ دن مقرر تھا کہ ہفتے میں دو دن کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی جو بھی اس دروازے پہ آ جائے وہ آ کر اندر اپنی درخواست دے دے بس آ آپ مل لے خلیفہ وقت نے کہا کہ کس نے اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس آپ کا ہوئی بیٹھا ہوا ہے نا اس سے میرا ٹکڑا لے لیا انہوں نے کہا اس کو لے جاؤ اور عورت کو بھی لے جاؤ اور تاکہ صبح فیصلہ کرے اور اگر میرے بہنوئی کی غلطی ثابت ہو جائے تو جیل میں ڈال دو ان کی اتنی ہمت اس نے چلتے چلتے کہا کہ یہ تمہارے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے تمہیں خبر نہیں ہوتی معیشت تھی اکانومی تھی ملک کی پیسہ تھا دولت تھی تجارت کیسے ہونی ہے ٹیکس کیسے لگنے ہیں حکومت کے محاصل اور ٹیکس پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے کوئی کاٹ تو نہیں رہا گڑبڑ تو نہیں کر رہا یہ جو پبلک کا سسٹم تھا یہ سارا انہوں نے جاری رکھا ان کی اپنی ذاتی یاشیاں الگ بات ہے لیکن انہوں نے اس کو فرق دیا نہیں اس کو متاثر نہیں ہونے دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ فقہ کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ فقہ ہر طرف کو ہر طرف سے اور کوئی قاضی کی عدالت میں چلا جائے کسی قسم کا مقدمہ اسے انصاف مل جاتا اسی وجہ سے جب ہندوستان میں غزنویوں نے حکومت قائم کی اور پھر غوری آئے ہیں اور پھر اس کے بعد تغلت آئے تو یہ کوئی خود حکمران نہیں تھے یہ غلط فہمی ہے کہ یہ خود حکمران تھے ان لوگوں میں بڑی شرم حیا تھی حکومت پہ قبضہ ہونا حکمرانی ہونا اس کے لیے باقاعدہ یہ بغداد لکھتے تھے کہ جی اتنا علاقہ پتا ہوا ہے آپ اجازت دیں ہم آپ کے نائب بن کے یہاں حکومت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو ادھر سے سند آتی تھی پھر یہاں پر حکومتیں چلا کرتی تھی ایسے ہو رہی تھا کہ کوئی صنعت نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور انہوں نے آ کے پکڑ لیا اور حکومت پہ بنا لی اسی لیے محمود غزنوی جو تھے انہوں نے جب حکومت یہاں بنائی ہے ہندوستان میں تو انہوں نے باقاعدہ خط لکھا بغداد میں کہ اتنا علاقہ پتا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا ہم یہاں کی حکومت تمہارے حوالے کرتے ہیں یہاں حکومت کو تغلط کے زمانے میں جب آئی ہے تغلط کی حکومت کی سند وہاں سے بغداد سے کہ تم ہمارے نائب ہو اور شریعت کے مطابق فیصلے کرو تو کہتے ہیں ایک مہینے تک دلی میں اس خوشی میں جشن جاری رہا اور دعوتیں اور بادشاہ کی طرف سے انعامات دیے گئے اور جو لوگ آئے تھے اس صنعت کو لے کے سونے میں طلبا انہیں بھیجا گیا اس لیے کہ اتنی بڑی خوشخبری لائے تھے کہ خلافت نے منظور کر لیا ہے کہ ان کے نائبین یہاں پہ فیصلہ کریں بلبن کی حکومت اب بلبن کہنے کو ایک بادشاہ تھا لیکن بلبن دلی میں بیٹھ کے ان سارے لوگوں میں کمال کا علم اس کے پاس تھا دلی میں بیٹھ کر اس نے کہا کہ مکہ مقدمہ میں چار مدرسے بنانا چاہتا ہوں اور چاروں میں علوم پڑھائے جائیں شافی ہنفی مالکی اور کہا کہ مدارس نے بنائے اور دلی سے پیسہ جاتا تھا اور وہاں پر خرچ ہوا کرتا تھا کہ یہ ان لوگوں کا پیسہ ہے وہ ان کا حق بنتا ہے یہ عبد الرحیم خان خانہ اکبر کا دور اکبر جیسا دین جسے کہتے ہیں اس کے دور کا یہ عالم تھا کہ عبد الرحیم خان خانہ جب آ گئے ہیں تو یہ خان خانہ بڑی بڑی عجیب شخصیت تھی غالباً غالباً کے پہلے ہندوستانی کوئی امیر یا بادشاہ یا بڑا آدمی ہے جس کی زبانیں اربوں نے لی حافظ ابن حجر یہ جو مکی ہیں انہوں نے اس کی سوانح بھی عبد عبدالرحیم خان خانہ کی اور کریم خان خانہ جب گیا ہے تو اس شخص کا یہ حال تھا کہ مسجد نبی میں گئے اور مسجد نبی میں جا کے پوچھا کہ یہاں پر مسجد کا کتنا خرچہ ہے انہوں نے کہا جی اتنا خرچہ روزانہ ہوتا ہے چراغ جلتے ہیں تیل ہے امام کی تنخواہ ہے مقتدی ہیں لوگ آتے ہیں سبوں کا خرچہ ہے ان کا مہینے میں کتنا خرچ کر لیتے ہیں ان کا اتنے اس کا سال میں کتنا کر لیتے ہیں جو بھی وہاں کے گورنر تھے انہوں نے بتایا پچاس سال کا بچہ ایک ہی بار بھی آئے ان کا پچاس سال تک نصیب میری بچی چلا چھٹی الرحیم خان خانہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ بیت اللہ میں جب گیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہندوستان سے اپنے ذاتی نو لاکھ سکے سونے کے لے کے گیا تھا اور ابن حجر نے لکھا ہے کہ لبیک اللہ لبیک کی آوازیں جیسے آتی ہیں حج کے دوران ٹھیک ایسی عبد الرحیم خان خانہ کی آوازیں آتی تھی نام لوگ جبتے تھے مکہ کی گلیوں میں کہ اس جیسا آدمی کوئی نہیں دیکھا اتنا بادشاہ بیت اللہ میں گیا اور دیکھا تو آپ سب چیزیں اور وہاں کے عہمہ کو کر کتنی تھا کتنا خرچہ ہے سو سال کا خرچہ وہاں بھی گیا کہ لگا سو سال تک کا یہ خرچہ ہے تو اپنی کمیٹی بنا لو یہ کرتے رہا یہ عبد الرحیم خان کھانا اور پڑھتا اتنا تھا اتنا تھا کہ اس کے نوکر کہتے ہیں کہ بس ایک وقت تھا نہانے کا جب وہ نہیں پڑھتا پھر سے خیال آیا کہ گرمیوں میں زیادہ وقت لگاتا ہوں نہانے میں گرمی لگتی ہے پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے تو وہ یہ مغلوں کی جو تہذیب تھی اس میں ہم نے تو اب دیکھے ہیں نا یہ یورپ سے جو آ رہے ہیں ٹرک باپ تک آتے ہیں نا بڑے لوگ سمجھتے ہیں یہاں سے ان کے زمانے میں بھی تھا تو عبد الرحیم خان خانہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ یہ گرمیوں میں مجھے گرمی جس سخت لگتی ہے تو وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے تو ایسے ہے کہ میں قیمت باندھ کے اور بعد تک میں لیٹ جایا کروں گا سارا جسم پانی میں سے سر باہر ہوگا تو تم کتاب لے کے کھڑے رہا کرو میں اسے پڑھتا رہا کروں گا اشارہ کروں گا تو برقع اس کا تبدیل کر دینا وہ نوکر بھی ایسے ہی تھے کھڑے رہتے تھے کتاب پڑھی جا رہی ہے اور جس سے تسلی ہو جاتی تھی تو کہتا جاؤ میں نہا لوں اور پھر جلدی باہر آ جاتا تھا اتنا مطالعہ اس شخص کا اور اتنا پیسہ اس شخص کے پاس لیکن حکومت اس کی سند اکبر کے لیے بھی وہاں سے نہ اور اکبر جب بے دین ہوا ہے جو جو چیزیں اس نے کی ہیں اس کی خلافت میں باقاعدہ رپورٹ بھیجی گئی کہ ہندوستان کے بادشاہوں میں یہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں اسی لیے اورنگزیب جب آئے ہیں تو اورنگزیب سے بات ہوئی تو اورنگزیب نے کہا کہ یہ چیزیں میری طرف سے حرم میں لے کے جاؤ اور وہاں کے بادشاہوں سے کہو کہ میری حکومت کو جائز قرار دیں اس کی بنیاد کہاں سے پڑی بنیاد اس کی بھی فکا سے پڑی جب فکا نے بالکل آغاز میں کہا کہ ہندوستان میں جمعہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جمعے کے لیے خلیفہ وقت کا ہونا ضروری ہے تو انہوں نے کہا اب کیا کریں انہوں نے کہا تم ایسی حکمران بن گیا خلافت سے سند لو خلیفہ تمہیں اجازت دے اپنا نائم ہونے کی تصویر کرے پھر جمعہ ہندوستان میں جائز ہوگا انہوں نے خط لکھے اور وہاں سے اجازتیں منگوائیں یہ دین کی بہت بڑی بنیاد تھی اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ چاروں فکہار سنت میں بنے اور پھر اللہ تعالیٰ نے چاروں فکاہ کو بنایا شاہ صاحب رحمت اللہ آگے چل کے اس پہ بحث کرتے ہیں بات کرتے ہیں وہ انشاءاللہ شاء آئندہ کریں گے خیال تو تھا آج زیادہ لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ اگلے ہفتے سے کریں کیونکہ وقت اپنی اصل حالت میں وہ ایک گھنٹے کے فرق کو ختم کر کے واپس کر دیں گے ان شاء اللہ آئندہ اس کے بعد